اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اس لیکچر کے اندر ہم اسٹیک کو ڈسکس کریں گے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ بھی ذرا اس چیز کو پڑھ کر کے آئیے گا تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے پڑھا ہوگا جو تھوڑا سا اس کو یعنی اس گفتگو کو آگے چلانے کے لیے تھوڑا سا میں ذکر کروں گا جو پچھلے لیکچر کے تقریباً آخر میں جو چیزیں ہم نے دیکھی تھیں اس کے اندر ایک جو نئی بات جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ کہ سب روٹین ہم کیسے بناتے ہیں اور کال کو ہم کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پر اسٹیک کا بہت بڑا رول جو ہے نا وہ اسی کال اور ریٹ اور یعنی جب ہم ڈائیورژنس کر رہے ہوتے ہیں ٹیمپرری ڈائیورجنس کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا رول اسٹیک کا جو ہے وہ ان ٹیمپرری ڈائیورجنس کے اندر ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم کال کرتے تھے تو اسٹیک کے اوپر وہ ایک چیز رکھ دیتا تھا اور ایس پی کو گھٹا دیتا تھا ٹھیک ہے نا جب ہم ریٹرن کرتے تھے تو وہ ایس پی کو بڑھا دیتا تھا اور واپس آ جاتا تھا یہی یعنی یہ ایک بالکل سادہ سی چیز ہے کہ جس سے ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اسٹیک ہوتا کیا بنیادی طور پر جو اسٹیک ہے وہ اگر آپ یعنی اگر اس کے میں ٹیکنیکل اس میں بات کروں تو یہ first in last out structure ہوتا ہے فرسٹ ان لاسٹ آؤٹ آپ لوگوں نے شاید یہ نام کہیں سنا ہو FIFO first in first out queue FIFO stack یہ ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں مختلف اسٹینڈرڈ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیں ان کے یہ نام ہیں ان میں ایک یہ نام ہے فرسٹ ان لاسٹ آؤٹ اب اگر اس کو آپ کو سمجھنا ہو آ, اس کو اگر آپ اس طریقے سے ذرا ویژلائز کرنا چاہیں نا تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے آ, آ, یہ ٹیسٹ ٹیوب آپ نے دیکھی ہوگی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر اگر آپ ٹیسٹ ٹیوب لیں اور ٹیسٹ ٹیوب کے اندر آپ گولیاں ڈالیں ٹھیک ہے نا اتنی بڑی گولیاں ہوں جتنی موٹی کے ٹیسٹ ٹیوب ہے سمجھ لیں اس طرح سے آپ ایک گولی ڈالیے پھر اس کے بعد دوسری گولی ڈالیے تو وہ پہلی گولی کے اوپر آئے گی ٹھیک ہے نا تیسری گولی ڈالیں گے وہ دوسری گولی کے اوپر آئے گی ٹھیک ہے اب جو سب سے پہلے آپ نے گولی ڈالی تھی وہ سب سے نیچے ہے اور جو سب سے آخر میں آپ نے ڈالی وہ سب سے اوپر تو اگر آپ نکالنا چاہیں تو کون سی گولی آپ سب سے پہلے نکالیں ظاہر ہے جو سب سے اوپر ہے جو سب سے آخر میں آپ نے ڈالی وہ سب سے پہلے نکلے گی اس کو کہتے ہیں لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ ٹھیک ہے نا اور بالکل اسی طرح اسٹیک بھی فنکشن کرتا ہے کہ اس کے اوپر یعنی اسٹیک جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح سے ہے کہ ایک چیز اس کے اوپر دوسری ہے اس کے اوپر تیسری اس کے اوپر چوتھی ٹھیک ہے نا اب یہ جو چیز اوپر ہے جو سب سے اوپر ہے وہی ایکسیسیبل ہے اس طرح سے اسٹیک کے فنکشن کے لیے وہی چیز ایکسیسیبل ہے ٹھیک ہے اس کو ہم دو یعنی ایک اور لفظ بھی ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹیک پر پش کر دیا ٹھیک ہے نا اسٹیک پر پش کر دیا اور اسٹیک سے پاپ کر لیا ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ لفظ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا جنرل استعمال میں آتا ہے پش اور پاپ ٹھیک ہے ہم کسی چیز کو اس پہ دھکے دبا کے یوں ڈال دیتے ہیں اور پھر اوپر سے اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جب ہم دباتے ہیں تو جو چیز ہم نے سب سے آخر میں رکھی ہوتی ہے وہ سب سے اوپر ہوتی ہے جب ہم اٹھاتے ہیں تو اسی آرڈر میں اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا جو سب سے اوپر ہے وہی ہمارے لیے جو ہے وہ ایکسیسیبل ہوتی ہے اور وہی ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایکسیسیبل ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نیچے جو کچھ بھی ہے ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اسٹینڈرڈ اسٹیک آپریشن ہیں پش اور پاپ اس میں سب سے اوپر والا ایلیمنٹ ہی اپنا فنکشن کرتا ہے ٹھیک ہے جب ہم آگے جائیں گے اور اس اسٹیک کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ یعنی یہ بات جو ہے یہ آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو جائے گی کہ جو درمیان میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن ہم انہیں سے نکال نہیں سکتے ٹھیک ہے نا وہ جیسے یوں سمجھیں وہ بےچارے دبے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اوپر سے وہ بوجھ پڑا ہوتا ہے وہ بیچ میں دبے ہوتے ہیں ہم انہیں دیکھ تو سکتے ہیں ان کا حال چال پوچھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں اس کے بیچ میں سے کھینچ کے نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے یہ سچویشن ہوتی ہے جو درمیان میں چیزیں ہوتی ہیں اصل میں اگر ہم ٹیکنیکل بات کریں نا تو ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ اسٹیک کا ایک ہی پوائنٹر ہوتا ہے جو کہ اس کی جو سب سے اوپر والا ایلیمنٹ ہے اس کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے چونکہ ایک ہی جگہ سے وہ ایکسیسیبل ہے لہذا یہیں سے یا آپ اسے اٹھا سکتے ہیں اور یہیں پہ آپ چیزوں کو رکھ سکتے ہیں ایک ہی ایلیمنٹ آن ٹاپ اس کو ہم کہتے ہیں ٹاس ٹاپ آف اسٹیک ٹھیک ہے ٹاپ آف اسٹیک جو ہوتا ہے اسی پوائنٹر سے ہمیں چیزیں ایکسیسیبل ہوتی ہیں اگر ہمیں پش کرنا ہے تو بھی ٹاس کے اوپر پش کریں گے اگر پاپ کرنا ہے تو بھی ٹاس کے اوپر پاپ کریں گے اس وجہ سے ایک وقت میں وہی ایلیمنٹ ہمارے پاس ایکسیسیبل ہوتا ہے جو اسٹیک کی ٹاپ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپریشن تھوڑا سا جو ہے یہ آپ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ ہوں گے اس چیز کو یعنی اگر ہم یعنی یہی کانسیپٹ جو ہے اس کانسیپٹ کو اگر پراپر جو I A P X eighty eight کا اسٹیک ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ایک رجسٹر ہے جس کا نام تو آپ ابھی تک سنتے ہیں وہ ایس پی ٹھیک ہے نا اسٹیک پوائنٹر یہ بنیادی طور پہ جو ڈیٹا اسٹرکچر میموری میں ہم بناتے ہیں نا اس کا جو ٹاپ موسٹ پوزیشن ہوتی ہے جو سب سے اوپر والی پوزیشن ہوتی ہے اس کا میموری ایڈریس اسٹیک پوائنٹر کے اندر ہوتا ہے ہے ٹھیک نا اس کا میموری ایڈریس اسٹیک پوائنٹر کے اندر ہوتا ہے اصل میں یہ آف سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسٹیک سیگمنٹ کے اندر وہ فزیکل میموری لوکیشن دونوں کو مل کر کے بنتی ہے لیکن کہہ لیجئے کہ فزیکل میموری لوکیشن اسٹیک کی کہ میموری میں وہ کہاں واقع ہے وہ اسٹیک سیگمنٹ میں ہوتا ہے اور اس سیگمنٹ کے اندر پوائنٹر جو ہے وہ کرنٹ پوزیشن بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اس ٹیک کی کیا حالت تو جو آپریشن آپ نے پیچھے دیکھا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی جب ہم کوئی چیز اس ٹیک پر پش کرتے ہیں تو وہ اسے دو مائنس کر دیتا ہے ٹھیک ہے یاد ہوگا آپ کو ایف ایف ایف ای تھا ٹھیک ہے وہاں پہ جو ویلو ابھی میں آپ کو پھر بھی دکھاؤں گا اور اس کے بعد وہ ایف ایف ایف سی ہوگی ٹھیک ہے یہ دو کا فرق ہے دو کا فرق اس لیے ہے کہ I A P X eighty eight کا جو اسٹیک ہے نا یہ ورڈ باؤنڈریز پر ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس اس کے کے اندر اندر آپ آپ بائٹ نہیں ڈال ڈال سکتے سکتے منیمم یونٹ جو ہیں وہ پورا ورڈ ہے یعنی سولہ بٹ کا اسٹیک اس کا سولہ بٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکریمنٹنگ اسٹیک دو طرح کے اسٹیک ہوتے ہیں ایک انکریمنٹنگ اسٹیک اور ایک ڈیکریمنٹنگ اسٹیک ڈیکریمنٹنگ اسٹیک سے مراد یہ ہے کہ یعنی اگر یہ میموری سمجھو کہ یہ میموری ایریا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہائیسٹ ایڈریس ہے نارملی ہم لکھتے ہیں اس کو اسی طرح ہے نا کہ یہ اوپر اس کے زیرو ہے نیچے میکسیمم ایڈریس کہہ لیجئے یا الٹا لکھ لیجئے اس کو نیچے زیرو کر لیجئے اوپر میکسیمم ایڈریس کر لیجئے ٹھیک ہے تو وہ میکسیمم ایڈریس سے منیمم ایڈریس کی طرف جاتا ہے اگر ہم اس میں ایلیمنٹس ڈالتے جائیں ٹھیک ہے نا اگر ہم ایلیمنٹ ڈالیں گے تو ایڈریس اس کا جو آفسیٹ ہے وہ بڑے سے چھوٹا ہوگا یعنی ڈیکریمنٹ کرے گا وہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ انکریمنٹ کرے یہ اس میں کوئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون نہیں ہے سمجھ گئے نا کہ یہ اسٹیک ہمیشہ ڈیکریمنٹنگ ہی ہوگا نہیں قانون نہیں ہے یہ انکریمنٹنگ بھی ہو سکتا ہے ڈیکریمنٹنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک پرٹیکولر آرکیٹیکچر کے اندر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اب اس کے ڈیزائنر کی اور اس کے بنانے والے کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے اسٹیک کو انکریمنٹنگ رکھتا ہے یا ڈیکریمنٹنگ انٹل کے اندر ہی اس کے دو آرکیٹیکچر جو ہیں جو 51 کا آرکیٹیکچر ہے اس میں انکریمنٹنگ اسٹیک ہے اور جو 88 کا آرکیٹیکچر ہے اس میں ڈیکریمنٹنگ اسٹیک تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بہرحال یہ سمجھنا ضروری ہے کہ I A P X eighty eight میں جو اسٹیک ہے نا وہ ڈیکریمنٹنگ ہے جب ہم اس پہ ایلیمنٹ رکھیں گے تو اس کی ویلیو کو کم کرے گا وہ یعنی زیادہ ایڈریس سے شروع ہوگا اگر میں اس کو آپ کو اس طرح بتاؤں کہ میموری جو ہے وہ ایک جیسے جیسے ایک شیلف کی طرح ہے جو کہ نارملی ہم بتاتے ہیں کہ شیلف کی طرح ہے تو سب سے نچلا شیلف جو ہے نا اس کو ہم سب سے بڑا ایڈریس دے رہے ہیں سب سے اوپر والا شیلف شیلف زیرو ہے ایسے ہی گنتے نا نارملی ہم کیسے گنتے ہیں one two three four five six ٹھیک ہے تو زیادہ ایڈریس جو ہے وہ نیچے کی طرف فرض کرو کہ ون ٹو تھری فور اور فائیو اس کے اندر کھانے ہیں تو اسٹیک شروع ہوگا فائیو سے جب میں کوئی چیز پش کروں گا تو وہ فور پہ آ جائے گا جب میں اور پش کروں گا وہ تھری پہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس طریقے سے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ڈیکریمنٹنگ اسٹیک جو کہ ہائر ایڈریس سے لوئر ایڈریس کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے انکریمنٹنگ اسٹیک جو ہوگا وہ لوئر ایڈریس سے ہائر ایڈریس کی طرف جائے گا اس چیز کے اندر نا ایک دو باتیں جو ہیں وہ ابھی ذرا آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لو یہ جو دو ٹرمنالوجیز ہیں دو ٹرمز جو میں نے استعمال کی نا پش کرنا اور پاپ کرنا یہ اب ہم کامنلی استعمال کریں گے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ لو وین وی سے کہ ہم کوئی چیز پش کرتے ہیں اسٹیک پر ٹھیک ہے نا تو یہ ہم اسٹیک پر کاپی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی چیز پاپ کرتے ہیں تو ہم ٹاپ آف اسٹیک سے اس کی کاپی اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ مطلب ہے ان دونوں ٹرمینالوجیز کا اب جو چیز ہے ڈیکریمنٹنگ اسٹیک کے اندر جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ اسٹیک پوائنٹر کو گھٹائے گا اس کا جو ٹیکنیکل آپریشن ہے نا پہلے میں پوری طرح ایکسپلین کروں گا پھر دکھاؤں گا ابھی کہ وہ کس طریقے سے کرتا ہے ٹیکنیکل uh, آپریشن اس اس کا طریقے سے ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز اس پر پش کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ پہلے اسٹیک پوائنٹر کو مائنس کرے گا دو اب جو یہ میموری ایڈریس بن گیا نا اس ایڈریس کے اوپر وہ کاپی کر دے گا جو چیز کے میں پش کرنا چاہتا ہوں تو ایک طرح سے اسٹیک استعمال ہوتا ہے چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی چیز ایسی ہے جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ جو میں نے سب روٹین بنائی ہے اس سب روٹین کے اندر ایک پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب روٹین جو ہے وہ رجسٹر کو تبدیل کر دیتی ٹھیک ہے نا اور اس وقت ہم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ دو ہزار سب روٹینز ہوں تو کیا میں یہ یاد رکھوں کہ کس کس سب روٹین میں کون کون سا رجسٹر میں نے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے تاکہ مجھے یہ خیال رہے کہ ہاں جی اس سے پہلے میں اس کی ویلیوز اب رجسٹر تو ٹوٹل چار ہیں جنرل رجسٹر ٹھیک ہے نا ویسے دیکھ لیں گے تو دو انڈیکس کے بھی ملا لیجیے ٹھیک ہے نا تو یہ چار دو چھ ہو گئے ایک بی پی بھی ڈال لیجیے سات تو یہ سات ہو گئے ٹھیک ہے نا تو سات رجسٹر میرے پاس اور پانچ ہزار سب روٹین اگر میرے پاس ہوں تو میں کیا کروں علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ تو نہیں کر سکتا تو کرتے یہ ہیں کہ جو رجسٹر کے ہم تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں اس رجسٹر کو ہم پش کر دیتے ہیں اسٹیپ ٹھیک ہے اب یہ پش کرنے کا کیا مطلب ہے کوئی یہ تھوڑی ہے کہ اس کی ویلو نکال کے وہ کرتے ہیں نہیں اس کی جو ویلو کرنٹ ویلو ہے اس کی ایک کاپی ہم اسٹور کر دیتے ہیں اسٹیک کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ جب تبدیل ہم سب کچھ کر لیں جو چینجز جو کام ہمیں کرنے ہیں وہ سب ہم کر لیتے ہیں کرنے کے بعد ہم جب پاپ کرتے ہیں اس کو اسٹیک سے تو جو ویلو ہم نے اسٹیک پر ڈالی ہوتی ہے وہی ویلو دوبارہ ہمارے پاس واپس آ جاتی ٹھیک ہے نا تو اگر افیکٹ کے طور پہ اس کے اثر کے طور پہ ہم دیکھیں تو ٹیکنیکلی اوپر سے لے کے نیچے تک اس کی ویلو میں نے تبدیل نہیں کی اس کی جو ویلو سب روٹین میں داخل ہوتے وقت تھی وہی ویلو سب روٹین سے نکلتے وقت ہے تو درمیان میں اس کے ساتھ کیا ہوا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں اگر ہم نے وہ ویلو تبدیل نہیں کی تو کوئی حرج نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس طریقے سے ہم اسٹیک پر ویلوز کو سیو کر دیتے اور یہی کیس جو ہے نا وہ کال کی صورت میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب میں کال کرتا ہوں کوئی روٹین تو اب ایک آٹومیٹک پروسیس ہوتا آٹومیٹک پروسیس کیا ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ پر اس وقت آئی پی ہے اصل میں اگر نیئر کال کی ابھی میں بات کروں گا پھر آپ کو فار کال بھی بتاؤں گا آئی پی جہاں پر ہے نا آئی پی کی جو بھی ویلو ہے اس وقت ٹھیک ہے نا وہ اسٹیک پر پش کر دیتا ہے اور اس کے بعد آئی پی میں وہ ویلو ڈال دیتا ہے جو کال کا ڈیسٹینیشن ہے یہ آپ نے پچھلے لیکچر میں یہ پروسیس دیکھا ہے ہوتے ہوئے کہ کس طریقے سے وہ آئی پی کی جو کرنٹ ویلو ہوتی ہے اس کو اسٹیک پر رکھ دیتا ہے اور کس طریقے سے وہ آئی پی کو تبدیل کرتا ہے اور تبدیل کر کے کال کا جو ڈیسٹینیشن لیول ہے اس کا ایڈریس آئی پی میں ڈال دیتا ہے یہ جو جب آپریشن کمپلیٹ ہوا یہ یعنی اس کے پش کرنے کا اور جیسے ہی اس نے آئی پی میں کال کے ڈیسٹینیشن کا ایڈریس ڈالا تو اب نیکسٹ انسٹرکشن جو ہے وہ کہاں سے ہوگی نیکسٹ انسٹرکشن کیونکہ آئی پی میں جو سب روٹین ہے اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس آ گیا تو نیکسٹ انسٹرکشن جو ہوگی وہ سب روٹین کی پہلی انسٹرکشن ہوگی اس کے بعد جب میں اس سب روٹین میں پہنچ گیا اور اس کی تمام انسٹرکشن جو ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح بھی میں کر رہا تھا کرتے کرتے جب میں ریٹ کی انسٹرکشن پر پہنچا تو ریٹ نے کیا کیا ریٹ جنرلی بالکل کال کے الٹ فنکشن کرے گی ٹھیک ہے اب چونکہ مجھے کوئی چیز سٹور نہیں کرنی کوئی چیز محفوظ نہیں رکھنی اب وہ صرف یہ کرے گی کہ جو ٹاپ آف دی اسٹیک پر جو چیز پڑی ہوئی ہے اسے اٹھائے گی اور آئی پی میں ڈال دے گی ٹھیک ہے ایک اسٹیپ ایک چیز یہ کہ جو ٹاپ آف دی اسٹیک پر چیز پڑی ہوئی ہے اسے اٹھائے اور آئی پی میں ڈال دے ٹھیک ہے اس کے بعد اسٹیک پوائنٹر میں دو جمع کر دیں ٹھیک ہے نا یعنی نہ صرف یہ کہ اس کو یہاں سے کاپی اٹھانی ہے بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یہ پش کرنے کی وجہ سے یہ جو اسٹیک پوائنٹر نیچے سے اوپر کی طرف گیا تھا اس کو ریورس کرے اوپر سے نیچے کی طرف لائے جتنا اوپر گیا تھا اتنا اسے نیچے لائے ٹھیک ہے نا اب چونکہ آئی پی میں وہ چیز پڑی ہوئی ہے جو کہ ٹاپ آف دی اسٹیک پر تھی تو اگلی انسٹرکشن کہاں سے ایگزیکیوٹ ہوگی اگلی انسٹرکشن ہوگی جو کہ کال کے فورن بات تھی ٹھیک ہے اب دیکھو نا صرف ایک پوائنٹر آئی پی اس کو جب ہم ایسے اس کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں ہم تو اس سے ہم کس طریقے سے پروگرام کے فلو کو کنٹرول کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا صرف وہ آئی پی ہے بس اسی کے ایڈجسٹمنٹ سے اسی کو آگے کرنے پیچھے کرنے نئی ویلو ڈالنے سے پروگرام میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ گھوم سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا کہ ریٹ کیسے فنکشن کر رہا ہے اور کال کیسے فنکشن کر رہا ہے لیکن پہلے ذرا آپ اس کو ویژلائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ دیکھیں تو آپ کو ذرا آسانی کے ساتھ یہ چیز سمجھ میں آ جائے یہ تو فنکشن ہو گئے دو اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل چیز ہے جو کہ یہاں میں ابھی بتا دیتا ہوں لیکن چونکہ وہ اس کا پارٹ ہے جب آپ ڈاکومنٹیشن دیکھیں گے تو اس میں نظر آئے گا تو ممکن ہے آپ کو کنفیوژن ہو ریٹ جو انسٹرکشن ہے نا ریٹ سادہ بھی ہوتی ہے اور ایک انسٹرکشن ہوتی ہے ریٹ کے آگے ایک نمبر پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی میں صرف آپ کو اس کا فنکشن بتاؤں گا کہ اس نمبر کا کیا مقصد ہوتا ہے کیا کرتا ہے یہ لیکن جب اصلی استعمال آئے گا تو وہاں آپ کو صحیح اس کا پتا لگ جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے اسے ہم کہتے ہیں ریٹ این ریٹ این کا مطلب ہے کہ ریٹ کا پروسیس تو اپنی جگہ پر ہے کہ ریٹ کا کیا پروسیس میں نے بتایا کہ ٹاپ آف دی اسٹیک پہ جو کچھ پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کے آئی پی میں ڈالے اسٹیک پوائنٹر میں دو جمع کر دے ایک تو یہ کام کیا اس کے بعد اگر کوئی نمبر آگے پڑا ہوا ہے تو وہ نمبر بھی اسٹیک پوائنٹر میں جمع کر دے ٹھیک ہے نا تو یعنی ہم یوں کہیں اگر اس کو ویژلائز کرنے کی کوشش کریں تو پہلے تو یہ دو نیچے آیا اس کے بعد جو این پڑا ہوا ہے نا اتنا پھر نیچے آ گیا ٹھیک اس کا فنکشن کیا ہے یہ فنکشن ذرا آگے چل کے معلوم ہوگا جب ہم ویریبلس کے بارے میں گفتگو کریں گے ٹیمپرری ویریبلس کے بارے میں اور پیرامیٹر پاسنگ کے بارے میں جب ہم بات کریں گے نا تو یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی ابھی تو صرف میں نے آپ کو اس کا تعارف کرا ہے اب میں آپ کو نا تھوڑی سی ایک سمجھ لیجئے کہ پہلے ایک اینیمیشن دکھاتا ہوں جس کے اندر آپ کو یہی آپریشن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی کس طریقے سے کال پر کیسے ہوتا ہے پش پہ کیسے ہوتا ہے پاپ پہ کیسے ہوتا ہے ریٹ پہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک پروگرام جو ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے کہ جس کے اندر یہ آپریشن ہوتے ہوئے ریئل کوڈ کے اوپر وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اب یہ جو ہے یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ تھوڑی سی انیشیل ویلوز جو آپ دیکھ رہے ہو وہ ہے کہ ایس پی کے اندر جو ویلیو ڈالی ہے ہم نے وہ ٹو تھاؤزینڈ ڈالی ٹھیک ہے نا اور انسٹرکشن جو اس کو ہم اس وقت ایگزیکیوٹ کرنے لگے ہیں وہ انسٹرکشن جو ہے وہ کال کی انسٹرکشن ہے کال نیئر کی انسٹرکشن ہے یہ اسی سیگمنٹ میں وہ کال کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو میں آگے اور ایکسپلین کروں گا کال نیئر میں کیا کرتا ہے کال فار میں کیا کرتا ہے یہ خاصا آگے ڈسکشن چلے گی آ, لیکن ابھی صرف نیئر کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کرے گا یہ کرے گا یہ کہ اگر ہم اس کال کو ایگزیکیوٹ کریں نا پہلا اسٹیپ جو یہ کرے گا وہ یہ کہ یہ ایس پی میں سے دو مائنس کرے گا ٹھیک ہے نا یہ پہلا اسٹیپ ہے اب یہ دو مائنس کرنے کے نتیجے جہاں بھی اسٹیک پوائنٹر ہوتا ہے نا اس کی کنسیڈریشن یہ ہے سمجھ لو کہ اس سے اوپر کی میموری ہمارے لیے خالی ہوتی ہے ہم اسے خالی کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یوں سمجھ لو اس کو کہ اگر ہم نے اس میں سے دو مائنس کیا تو اب ہم ایک خالی لوکیشن کے اوپر پوائنٹ کر اس خالی لوکیشن پہ یہ جو دو مائنس کیا تو ویلو اب آ گئی ون ایف ایف ای ٹھیک ہے ٹو تھاؤزینڈ میں سے جب دو مائنس کرو گے تو یہی جواب آئے گا ٹھیک ہے اب ون ایف ایف ای پر پوائنٹر ہے یعنی دو بائٹس جن کو کہ یہ اسٹیک پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے چونکہ میں نے بتایا کہ ایس پی کا اور اسٹیک کا پورا آپریشن ورڈ بیسڈ ہوتا ہے بائٹ بیسڈ نہیں ہوتا یہ یا تو پورا ورڈ پش کرے گا یا یہ پوری یعنی پورا ورڈ ہی پش کرے گا ورڈ سے کم پش نہیں کر سکتا ورڈ سے زیادہ بھی پش نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا وہ ورڈ ہی کے یونٹ میں اپنا فنکشن کرے گا جب ہم آگے جائیں گے اور اگلی ایڈوانس انسٹرکشن دیکھیں گے 386 وغیرہ کی یا 286 وغیرہ کی تو اس میں کچھ ایسی آتی ہیں انسٹرکشن جو ایک سے زیادہ elements at one time push کر دیں گی لیکن جو یونٹ آف آپریشن ہوتا ہے اس ٹیک کا وہ ورڈ ہوتا ہے اب جب اس نے اس میں سے دو مائنس کیا تو اب جس ورڈ پر وہ پوائنٹ کر رہا ہے وہ ہے ون ایف ایف ای اور ون ایف ایف ایف یہ دو بائٹس ہیں جن جن کو ملا کے اس نے ورڈ بنایا ہوا ہے اس جگہ پر وہ جو کال کی انسٹرکشن تھی نا پہلے اس کے فوراً بعد جو انسٹرکشن تھی یعنی جہاں ہمیں واپس آنا تھا اس کا ایڈریس ہے زیرو ون سیون بی ٹھیک ہے نا zero one seven B one seven B یہ نمبر جو ہے نا وہ اب وہ اس ایڈریس پر جہاں پہ ایس پی پوائنٹ کر رہا ہے اس جگہ پر یہ کاپی کر دے گا یہ ہوا کال کا آپریشن ایک اسٹیپ میں یعنی کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس کے ساتھ ساتھ کال نے کیا کیا کہ کال نے جو ڈیسٹینیشن تھا نا زیرو ون فور ایٹ ٹھیک ہے وہ وہاں پر آئی پی کو چینج کر کے وہ وہاں لے گیا ٹھیک ہے یہ آپریشن ہوا ہے اس صورت میں ون وے جب ہم نے کال کیا اسے اس کے بعد جو بھی آگے سب روٹین تھی اس سب روٹین کے اندر انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد جب ہم ریٹ پر پہنچے ہیں تو ریٹ کیا کرے گا ریٹ یہ کرے گا کہ اس وقت جہاں پر ایس پی پوائنٹ کر رہا ہے وہاں سے پہلے وہ جو جو ورڈ وہاں پڑا ہوا ہے اس ورڈ کو وہ اٹھائے گا وہ آئی پی میں ڈالے گا اور ایس پی کو دو گھٹا یہ دو بڑھا دے گا دو ایس پی میں ایڈ کر دے گا ٹھیک ہے نا یہ اس کا مطلب ہے کہ افیکٹولی جو ہے وہ کال کا جو جو آپریشن ہے اس کو ریورس کر دے گا ٹھیک ہے یہ جو آپریشن میں نے تمہیں بتایا یہ آپریشن بنیادی طور پہ ہوگا جب کال نیئر ہوگی یعنی نیئر سے مراد یہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا جمپ نیئر کے کیس میں یہ جمپ فار جمپ نیئر اور call far call near effectively ویسے ہی کام کرتے ہیں کال کال نیئر کے کیس میں جس سب روٹین کو ہم کال کر رہے ہوں اس کا اسی سیگمنٹ میں ہونا ضروری ہے اسی کوڈ سیگمنٹ کے اندر وہ سب اس سب روٹین کا ہونا ضروری ہے جب ہم کال فار کرتے ہیں نا تو کال فار ہماری جو ہے وہ ہمیں کسی بھی سیگمنٹ میں لے جا سکتی ہے اگر ہمارے پاس کئی کوڈ سیگمنٹس ہیں ٹھیک ہے ہم ایک کوڈ سیگمنٹ سے دوسرے کوڈ سیگمنٹ میں کوئی روٹین کال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وہ کال فار ہمیں کسی بھی سیگمنٹ سے کسی بھی سیگمنٹ میں کال کرنے کی اجازت دیتی اب ویسے تو تفصیل میں بتاؤں گا تمہیں جب کال فار کو میں ڈسکس کروں گا لیکن کال نیئر اور کال فار جو ہے وہ اسٹیک کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح فرق ہے کہ کال فار کے کیس میں وہ سیگمنٹ بھی پش کرے گا اور آف سیٹ بھی پش کرے گا دونوں چیزیں پش کرے گا ٹھیک ہے نا یعنی جو نیکسٹ انسٹرکشن uh, جیسے کال نیئر کے کیس میں جو اگلی انسٹرکشن آئی تھی اس اس کا ایڈریس نے اسٹیک پہ ڈالا تھا تو اس کا اس نے کال نیئر کے کیس میں صرف آف سیٹ ڈالا تھا کال فار کے کیس میں وہ اس کا سیگمنٹ بھی ڈالے گا اور اس کا آف سیٹ بھی ڈالے گا اور اسی طرح اس کا کورسپونڈنگ جو ریٹ فار ہے وہ وہاں سے آف سیٹ بھی نکالے گا اور سیگمنٹ بھی نکالے گا دونوں سیگمنٹ جو ہے وہ سی ایس میں ڈال دے گا اور آف سیٹ جو ہے وہ آئی پی میں ڈال دے گا اس کو ذرا مزید میں اس وقت ایکسپلین کروں گا جب ہم کالفار کو استعمال کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیک کے دوسرے جو آپریشن ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو اس میں سے ایک آپریشن جو ہے وہ پش ہے ایک پاپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک انٹ ہے اور ایک آئی ریٹ ہے انٹ اور آئی ریٹ کو تو میں اس وقت ڈسکس نہیں کر رہا لیکن پش کا آپریشن جو ہے پش کا آپریشن بالکل ویسے ہی ہوگا جو کال کا آپریشن ہوتا ہے اسٹیک کے پرسپیکٹو میں ٹھیک ہے نا لیکن صرف یہ ہے کہ آئی پی تبدیل نہیں ہوگا جس چیز کو میں کہوں گا پش کرو پش اے اگر میں کہتا ہوں تو وہ اے کی ویلیو کو بالکل اسی طرح اٹھا کر اسٹیک پر رکھ دے گا جس طرح ابھی تم لوگوں نے آئی پی کی ویلیو دیکھی ہے اسٹیک پر جاتے ہوئے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح ہے کہ فرض کرو کہ اس وقت ہمارے پاس یہ ایکس کے اندر جو ویلو پڑی ہوئی ہے وہ پڑی ہوئی ہے ٹو تھاؤزینڈ پڑی ہوئی ہے ایکس کے اندر ٹھیک ہے نا اور اگر میں پش اے ایکس کی کمانڈ دوں تو سب سے پہلے وہی اسٹیپ اسی طرح ہوگا کہ وہ اسٹیک پوائنٹر میں سے دو مائنس کرے گا ٹھیک ہے اب افیکٹولی وہ ایک خالی جگہ پر آ گیا ٹھیک ہے نا وہاں پر وہ ایکس کی ویلو کاپی کر دے گا ٹھیک ہے اور اس کا ریورس جو ہے وہ جب میں پاپ اے ایکس کروں گا ٹھیک ہے نا تو وہ جو ٹاپ آف اسٹیک پر جو چیز پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر کے اے ایکس میں کاپی کرے گا اور اسٹیک پوائنٹر میں دو ایڈ کر دے گا ٹھیک ہے یہ آپریشن کرے گا اچھا اس میں یہ چیز بھی اہم ہے یاد رکھنے والی کہ یہ آرڈر قائم رکھنا کیا ہے جب ہم نے پش ایکس کیا ہے تو ہم پاپ اس کے کورسپونڈنگ پاپ ایکس کریں یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اگر ہم پش ایکس کریں اور پاپ بی ایکس کریں تو جو کہ ہم کبھی کبھی کرتے بھی ہیں ویلیوز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے مختلف رجسٹر میں ہم یہ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے کہ ہم نے پش ایکس کیا ہوا ہے اور ہم پاپ بی ایکس کر رہے ہیں تو کمپیوٹر کوئی ہمارے اوپر اعتراض کرے گا نہیں جو ہم کرنے کو کہیں گے وہ کر دے گا وہ لاجیکلی صحیح ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے یہ اب تم لوگوں نے جو ہے جنرل اسٹیک کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے اس کو تم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ڈیکریمنٹ کرتا ہے اور کاپی کرتا ہے جو ویلیو ہم پش کرتے ہیں اس کو اسٹیک کے اوپر اب اس چیز کو جو ہے میں تم لوگ کو ایک پروگرام کے اندر پچھلے پروگرام میں میں نے دکھایا تھا اب ایک پروگرام کے اندر میں تم لوگ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے ایکچوئل آپریشن کیسے پرفارم کرتا ہے اس پروگرام کے اندر جو ہے نا پہلے ہم نے جو پروگرام لکھا تھا اس کے اندر ہم ببل شارٹ کر رہے تھے اس میں میں نے دو سب روٹینز بنا دی ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو ببل سارٹ ہے اپنی جگہ پر اور دوسری سب روٹین جو ہے وہ ہے میں نے سویپ کا جو فنکشن ہے نا اس کو بھی ایک سب روٹین بنا دیا جسٹ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ نیسٹڈ کال کس طریقے سے چلتی ہے یعنی ایک سب روٹین سے جب ہم دوسری سب روٹین میں جاتے ہیں تو اسٹیک کی کیا فارمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ بتانے کے لیے صرف کہ ہیں تو وہ دو انسٹرکشنز ہی تین انسٹرکشنز ہیں تو اس میں کوئی مطلب وہ نہیں تھا کہ اس کو ہم اگر نہ بناتے سب روٹین تو اس سے کوئی خاص فرق پڑتا لیکن جسٹ ٹو شو کہ نیسٹڈ کال کی صورت میں اسٹیک کے اوپر کیا فارمیشن ہوتی ہے ہم نے اس کو نیسٹڈ یعنی دو ایک سب روٹین کے اندر سے دوسری سب روٹین کال کی ہوئی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس پروگرام کو چلا کر کے کہ اس کے اندر اسٹیک آپریشن کس طریقے سے پرفارم ہوتا ہے اور اس کو اب آپ نے کوریلیٹ کرنا ہے اس چیز کے ساتھ جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی اب یہ پہلے میں پروگرام دکھاتا ہوں یہ پروگرام وہی ہے جو ببل سارٹ کا پروگرام ہم نے لکھا تھا پہلے اس کے اندر کوئی الگوریزمک چینج نہیں آیا اب فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو سویپ کا فنکشن جو پہلے ببل سارٹ کے اندر ہم نے لکھا ہوا تھا اس کو ببل سارٹ سے باہر نکال کر کے ہم نے اسے بھی ایک سب روٹین بنا دیا جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ سویپ کا ایک لیبل ڈال کر کے اس کو سب روٹین کی طرح بنایا ہوا ہے سب روٹین کس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب روٹین ہے وہ یہ کس کے آخر میں ایک ریٹ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہم یہاں سے یہاں کہیں سے آئیں گے اور یہاں سے واپس جائیں گے بالکل اسی طرح ببل سارٹ جو ہے وہ بھی ایک سب روٹین ہے اس سب روٹین کے اندر سے میں سویپ کو کال کرتا ہوں اب ہم اس کو اسمبل کر کے اس کو چلاتے ہیں سیدھا دیکھتے ہیں کہ اسمبلر یہ ڈبگر کے اندر اس کا آپریشن کس طریقے سے ہوتا ہے یہ وہی پروگرام ہے جو ابھی آپ نے دیکھا تھا اب اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں پہلی انسٹرکشن ہم نے ایگزیکیوٹ کی ٹھیک ہے یہ انیشلائزیشن ہے اس کو ہم جو ہے بائی پاس کرتے ہوئے ذرا کال پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پہلی کال ہے ببل سارٹ کی اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایڈریس جو آپ کو وہ دکھا رہا ہے وہ کال کا تو جو ٹارگٹ ہے وہ 0148 ہے میرے خیال میں آپ کو پچھلا جو پچھلی جو میں نے آپ کو ایگزیکشن دکھائی تھی وہ کچھ یاد ہوگی ٹھیک ہے نا 178 سیونٹی ایٹ ہیکس ایڈریس کے اوپر کال کی انسٹرکشن ہے جس کا ٹارگٹ 0148 ہے ٹھیک ہے نا اور جو اگلی انسٹرکشن ہے اس کا ایڈریس 017B ہے ٹھیک ہے تقریباً اسی طرح کے میں میں نے آپ کو بھی دکھائے تھے اب جب یہ کال میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں اس میں میں کروں گا ٹریس انٹو ٹھیک ہے نا اب میں نے ٹریس انٹو کیا جب میں نے ٹریس انٹو کیا تو دیکھیں وہ جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ فلیگ ونڈو کے ساتھ جو اسٹیک کی ونڈو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر اب آپ دیکھیے کہ اسٹیک پلس زیرو جو کہ ٹاپ آف اسٹیک ہے ٹاس ٹاپ آف اسٹیک اس کے اوپر کیا ویلو آ گئی اس کے اوپر آ گئی value zero one seven B ٹھیک ہے نا یہ وہی ویلو ہے جہاں ہمیں واپس جانا ہے ٹھیک ہے نا دوسری طرف ایس پی جو ہے ہمارا وہ ڈیکریمنٹ ہو کر کے دو اس میں سے مائنس ہو گئے پہلے وہ ایف ایف ایف ای پر تھا اب وہ ایف ایف ایف سی پر ہے یہ وہ دو آپریشن ہیں جو میں نے پہلے آپ کو اینیمیشن میں بتایا تھے کہ کال یہ دو کام کرتی ہے پہلے اسٹیک کے پوائنٹ آف ویو سے اور تیسرا جو وہ کام کرتی ہے وہ اب آپ آئی پی میں دیکھ سکتے ہیں کہ آئی پی کی ویلیو اب 0148 ہے اور ہم 0148 پر کوڈ میں کھڑے ہوئے ہیں ڈیکریمنٹ سی ایکس کی انسٹرکشن اب ہمیں ایگزیکیوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پہ جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ دکھانا چاہتا ہوں کال کے آپریشن لہٰذا اس وقت میں سارٹنگ کے اوپر دھیان نہیں دوں گا پہلی ہی اٹریشن کے اندر سویپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم سویپ کو کال کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اب سویپ کو جہاں سے ہم کال کرنے لگے ہیں سویپ کا ٹارگیٹ جو ہے یعنی سویپ کس سویپ سب روٹین جو ہے وہ کس ایڈریس پر ہے وہ ہے 0140 پر 0140 پر سویپ کی سب روٹین لکھی ہوئی ہے 015A پر وہ کال ہے جو سویپ کو پہنچا رہی ہے مجھے سویپ تک پہنچا رہی ہے اور دوسری انسٹرکشن جو ہے جہاں پر کہ سویپ سویپ کرنے کے بعد مجھے واپس آنا ہے وہ ہے زیرو ون فائیو ڈی ٹھیک ہے جو نچلی انسٹرکشن آپ کو نظر آ رہی ہے move zero one one three F comma zero یہ سویپ فلگ ہے تو اب جب ہم اس کو ایگزیکٹ کریں تو سب سے پہلی چیز جو وہی ہے آپریشن کو اب آپ دیکھ لیجیے اگر آپ اسٹیک کو دیکھیں پہلے تو اسٹیک کے اوپر کیا اس نے زیرو ون فائیو ڈی کو اب ٹاپ پر لے گیا ٹھیک ہے اور اس سے نیچے اب آپ کو نظر آئے گا زیرو ون سیون بی ٹھیک ہے پہلی یعنی کرنٹ کال سے مجھے جو واپس ہونا ہے وہ زیرو ون فائیو ڈی پہ واپس جانا ہے اس کے بعد جب دوسری کال سے میں واپس جاؤں گا تو زیرو ون سیون بی پر واپس جاؤں گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہی تمام چیزیں ایس پی جو ہے وہ دو مزید ایف ایف ایف سی سے دو مزید ڈیکریمنٹ ہو کر کے اب ایف ایف ایف اے ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپریشن ہے دیکھیں ہر دفعہ جو میں پش کر رہا ہوں نا تو اس میں دو کم ہوتا جا رہا ہے یہ ہے ڈیکریمنٹنگ اسٹیک کا آپریشن ٹھیک ہے اور آئی پی کو دیکھیں تو I P zero one four zero ہو گیا جو ٹارگیٹ ہے جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جو بھی اس کا آپریشن ہوا اس سے قطع نظر جب ہم ریٹ پر پہلی ریٹ پہ پہنچیں گے یہ جب ہم سویپ سے واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو دیکھیں کیا ہوگا سویپ سے واپس جانے کے کیس میں دیکھیے کہ سویپ سے واپس جانے کے کیس میں اسٹیک جو ہے وہ اب اب جو اوپر زیرو ون فائیو ڈی جو لکھا ہوا تھا وہ غائب ہو گیا اوپر سے ٹھیک ہے وہ پاپ ہو گیا ٹاپ آف دی اسٹیک سے وہ پاپ ہو گیا ٹھیک ہے اور اسٹیک پوائنٹر آ گیا زیرو ون سیون بی پر جہاں اب دوسری ریٹ کی وجہ سے مجھے واپس جانا ہے اسی طریقے سے اسٹیک پوائنٹر جو ہے اس میں دو ایڈ ہو گئے اور وہ ایف ایف ایف اے سے بڑھ کر کے ایف ایف ایف سی ہو گیا اور آئی پی جو ہے وہ زیرو ون فائیو ڈی ہو گیا یعنی اس انسٹرکشن کا جہاں پہ میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے نا یہ میرے خیال میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اب اس کو میں پورا ایگزیکیوٹ کر کے ٹھیک ہے یعنی ببل سارٹ کو پورا ایگزیکیوٹ کر کے میں پہنچتا ہوں جہاں ببل سارٹ ختم ہو رہی ہے اور ببل سارٹ ریٹرن کرتی ہے اپنے آپ کو باہر اب یہ میں اب ریٹ کے اوپر کھڑا ہوں ٹھیک ہے نا اور ریٹ کے اوپر کنڈیشن جو ہے ابھی فی الحال اسٹیک کے اوپر کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی اسٹیک پہ اسی طرح سے ٹاپ آف اسٹیک پہ zero one seven B return address پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ایس پی جو ہے وہ ایف ایف ایف سی پر پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آئی پی جو ہے وہ اپنے ریلیونٹ ایڈریس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اب جیسے ہی میں ریٹ ایگزیکیوٹ کروں گا تو ریٹ ایگزیکیوٹ کرتے ہی دیکھو کہ وہ جو zero one seven B top of stack پر پڑا ہوا تھا وہ پاپ ہو گیا اب پاپ میں اگر تم نے تھوڑا سا غور کیا ہو کہ نیچے والے وہ جو اس کے بالکل نیچے ایک زیرو زیرو زیرو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیسے پہلے نیچے کی طرف گیا تھا پھر اب یہ اوپر کی طرف آیا ریٹ کرتے ہی اب ٹاپ آف اسٹیک پر زیرو زیرو زیرو زیرو آ گیا ٹھیک ہے نا اور ایس پی جو ہے وہ اس میں دو ایڈ ہو گئے اب ایس پی ہو گیا ایف ایف ایف ای ٹھیک ہے نا اور ہم آئی پی جو ہے وہ چینج ہو کر کے زیرو ون سیون بی ہو گیا اس ریٹرن کے نتیجے میں اور ہم واپس آ گئے کال کے فوراً بعد جہاں سے ہم نے وہ کال ایگزیکیوٹ کی تھی اس کے فوراً بعد ہم اب اپنے کوڈ میں آ گئے آگے جو کوڈ ہے اس کو اب ایگزیکیوٹ کرنے کا اتنا فائدہ نہیں کیونکہ بنیادی طور پہ جو مجھے دکھانا تھا آپ کو وہ اسٹیک کا آپریشن دکھانا تھا ببل سارٹ تو اب آپ کو زبان یاد ہو گیا ہوگا یہ جو ابھی تم لوگوں نے ایگزیکیوشن دیکھی ہے اس میں ایک اور چیز چھوٹی سی ہے وہ کال اور ریٹ تو تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اسٹیک کس طریقے سے کام کر رہا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ یہ کہ ایک نئی انسٹرکشن بھی ہم نے اس میں استعمال کی تو ہے کامن سی انسٹرکشن لیکن بتا دوں تو یوزفل انسٹرکشن ہے جیسے سویپ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمیں سویپ کرنا یہ تھا کہ یہ دو ویلیوز ہیں ایک فرض کیجئے کہ ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں ان ویلیوز کو مجھے یہ کرنا تھا ٹھیک ہے نا دائیں والی ویلیو بائیں میں چلی جائے بائیں والی ویلیو دائیں میں چلی جائے یہ ہے سویپ کا آپریشن ٹھیک ہے نا الٹانا ہے اس کو اس طریقے سے تو اس میں جیسے میں نے کیا کہ پہلے ایک ٹیمپرری ویلیو لی ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ایک ویلیو کو اٹھا کر کے محفوظ کیا ٹیمپرری رجسٹر میں اس کے بعد ویلیو جو ہے ٹرانسفر کی جہاں سے بھی اٹھایا تھا اس کے بعد یہ ویلیو جو جو ہے ہے یعنی اس کو کراس یوں ہوتا یہ کرنے کے لیے پہلے ایک ویلیو کو مجھے اپنے پاس اسٹور کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر میں سویپ کر سکتا ہوں ایکسچینج کی جو انسٹرکشن ہے نا وہ سورس اور ڈیسٹینیشن سورس اور ڈیسٹینیشن دونوں کو ایسے کر دیتی وہی سویپ کر دیتی آپس میں لیکن اس کے اندر تھوڑی پرابلم جو ہے وہ یہ کہ یہ اس کا ایک آرگومنٹ جو ہے وہ رجسٹر ہونا چاہیے اور ایک آرگومنٹ جو ہے وہ آپ چاہیں تو رجسٹر دے دیں چاہے میموری دے دیں ٹھیک ہے دونوں دونوں آپ کر سکتے ہیں ریگ ٹو ریگ سویپ بھی کر سکتے ہیں اور ریگ ٹو میم سویپ بھی کر سکتے ہیں میم ٹو ریگ سویپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساری فارمیشن اس میں اویلیبل ہیں لیکن ایک ان میں سے رجسٹر ہوگا اس کی وجہ سے اب میں نے کیا یہ ایک انسٹرکشن بچائی ہے ایکسچینج کی وجہ سے جب میں نے ایکسچینج کیا اس کو تو وہ ایک تو ایسے پلٹ کے یعنی ایک ہی انسٹرکشن میں وہ ویلو ریڈ بھی کر لی ایکس میں اور ایکس کی ویلو وہاں پہنچا بھی دی ٹھیک ہے وہ جب تم لوگ سویپ کی یہ ایکسچینج کی اپنی ڈیفینیشن جو ہے انسٹرکشن کی اس کو پڑھو گے نا تو اور بات سمجھ میں آ جائے گی وہ ایسے الٹا دیا اس کے بعد جو ایکس میں میرے پاس آ گیا ہے اسے دوسری لوکیشن میں سیو کر دیا تو افیکٹولی سویپ کر دیا میں نے اس کو ٹھیک ایک یہ تو ایکسچینج کی ڈیفینیشن تھی اس کو پڑھ لینا میرے خیال میں اب آپ لوگ جو ہے نا اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ آپ انسٹرکشن جو اسمبلی کی انسٹرکشن ہیں ان کو پڑھ سکیں ان کے مطلب سمجھ سکیں ٹھیک ہے نا اتنی اتنی پریکٹس پریکٹس آپ آپ کو کو اس وقت تک ہو جانی چاہیے اب آتے ہیں ذرا دوسری طرف ٹھیک ہے نا یعنی کال اور ریٹ ہم نے دیکھ لیا ہے اور دو آپریشن میں نے بتایا تھے جو کہ اسٹیک کے اوپر ہوتے ہیں وہ پش اور پاپ بیسیکلی ٹیمپرریلی کسی ویلو کو محفوظ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے محفوظ کرنے کے لیے ہم اسٹیک استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی ساری ٹرکس ہم کھیلتے ہیں اسٹیک کے ساتھ وہ جیسے جیسے وقت آتا جائے گا میں بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے نا تو لیکن بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ آپ پش کریں گے وہ کاپی اسٹیک پر چلی جائے گی پاپ کریں گے وہ کاپی اٹھ کے واپس آ جائے گی ٹھیک ہے تو اب جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں پہلے میں ذرا اس کو بیان کر دوں پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر یاد ہو تو ہم نے جو کال کی ہے نا ببل سارٹ کو ببل سارٹ کو جو ہم نے کال کی ہے تو ببل سارٹ کے اندر ہم نے دو تین رجسٹر کو خراب کر دیا ببل سارٹ کے اندر ٹھیک ہے ایک تو ایکس رجسٹر وہ تو ہم نے ضائع کر دیا دوسرا ہمارا جو رجسٹر ضائع ہوا ہے وہ ایس آئی رجسٹر ہے اور تیسرا جو ہمارا رجسٹر ضائع ہوا ہے اس کے اندر وہ بی اے وہ اپنا سی ایکس رجسٹر ہے کاؤنٹر یہ تین رجسٹر جو ہیں وہ ہم نے اس میں ضائع کیے ہیں ضائع کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہم نے اس کی ود ان دی سب روٹین تبدیل کر دی چوتھا ایک رجسٹر اور بھی ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں وہ ہے بی ایکس رجسٹر لیکن بی ایکس رجسٹر کی ویلو کو ہم سب روٹین کے اندر کہیں بھی موڈیفائی چونکہ نہیں کر رہے جب ہم انٹر ہوئے جو ویلو تھی جب ہم باہر نکلے وہی ویلو رہتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی اس لیے اس کو کسی قسم کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو تین رجسٹر میں نے استعمال کیا اس کے اندر ایکس رجسٹر استعمال کیا ایس آئی رجسٹر استعمال کیا اور سی ایکس رجسٹر استعمال کیا جن کی ویلیوز میں نے تبدیل کر دی ان کو کس طریقے سے میں محفوظ کر سکتا ہوں ایک چیز دوسرے جب میں سویپ میں گیا جب میں سویپ میں گیا تو میں نے ایکس رجسٹر کی ویلو جو ہے اس کو ڈسٹروائے کیا تھا تو ایک ویلو ایکس میں جو تھی وہ میموری میں چلی گئی اور جو میموری میں تھی وہ ایکس میں آ گئی تو افیکٹولی ایکس کی جو پرانی ویلو تھی وہ ڈسٹرو ہو گئی تو اب میں جو پروگرام تم لوگوں کو دکھاؤں گا اس کے اندر ہم لوگوں نے اس اس کو طریقے سے لکھا ہے کہ جو دونوں سب روٹینس ہیں نا ہماری ان دونوں سب روٹینس کے اندر جن جن رجسٹر کو ہم ڈسٹروائے کر رہے ہیں ہم چینج کر رہے ہیں ان رجسٹر کو پہلے ہم اسٹیک کے اوپر محفوظ کر دیں ٹھیک ہے نا اور جب ہم اس میں سے باہر نکلیں تو ان کی جو پرانی ویلوز ہیں ان کو دوبارہ اس ٹیکس اٹھا کر کے ان رجسٹرز میں لے آئے تو افیکٹولی وہ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے اگر ہم رجسٹر میں گئے اور یہ سب روٹین میں گئے اور اس سے باہر نکلے رجسٹر کی ویلو وہی رہے گی جو سب روٹین میں انٹر ہونے سے پہلے تھی سب روٹین سے باہر نکلتے وقت رجسٹر کی ویلو وہی رہے گی اس پرٹیکولر پروسیس میں رج... یعنی رجسٹر کی ویلوز کو سیو کرنے اور ریسٹور کرنے میں اسٹیک کا کیا رول ہوتا ہے اور کون کون سی انسٹرکشن اس میں استعمال ہوتی ہیں بیسیکلی دو استعمال ہوتی ہیں پوش جس سے کہ ہم رجسٹر کی یا جو بھی ویلو ہم چاہیں وہ اسٹیک پر ڈال سکتے ہیں اور پاپ جس سے کہ جو بھی ویلو ہم چاہیں وہ ٹاپ آف اسٹیک سے اٹھا کر کے واپس ڈیسٹینیشن میں ڈال سکتے ہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ پروگرام پہلے ذرا وہ پروگرام دیکھیں گے پھر اس پروگرام کو چلا کے دیکھیں گے یہ پروگرام ہے جو لکھا گیا ہے بیسیکلی اس کے اندر اور جو پچھلا پروگرام تم لوگوں نے دیکھا ہے اس کے اندر الگوردم میں کوئی فرق نہیں ہے وہی چیز ہے ٹھیک ہے نا اب اگر تم دیکھو سویپ کی جو انسٹرکشن ہے یعنی سویپ کی جو سب روٹین ہے اس کے اندر چونکہ میں ایک سے رجسٹر کو تبدیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس میں انٹر ہونے کے ساتھ ہی میں نے یہ کیا ہے کہ ایکس کی ویلیو کو اس ٹیک پر پش کر دیا ٹھیک ہے نا اور جب میں نے سویپ کی وہ تین اسٹیپس جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے تو اس کے بعد ایکس کی ویلیو کو پاپ کر دیا تو ابھی جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انٹر ہونے کے بعد یعنی انٹر ہوتے ہی جو ویلیو تھی ہمارے پاس ایکس کی وہی ویلیو رہے گی ایکس کی جب ہم اس سب روٹین میں سے باہر نکلیں گے اس کے ساتھ نیچے جو ہے نا یہ ہے ببل سارٹ کی ببل سارٹ میں بنیادی طور پہ ہم تین رجسٹرز کو چینج کر رہے تھے ٹھیک ہے وہ ایکس ہے پھر سی ایکس ہے اور ایس آئی ہے ٹھیک ہے اس آرڈر میں ہم نے اس کو پش کیا ہے جہاں ہم ایک سے زیادہ پش کریں گے نا تو اس کے اندر یہ چیز اہم ہو جاتی ہے کہ ان رجسٹر کا آرڈر کیا تھا ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایکس پش کیا پھر ہم نے سی ایکس پش کیا پھر ہم نے ایس آئی پش کیا تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو اسٹیک کے بارے میں بتایا ہے تو اس کے لحاظ سے اے ایکس سب سے نیچے ہوگا اس کے اوپر سی ایکس ہوگا اور اس کے اوپر ایس آئی ہوگا ٹھیک ہے نا تو جب ہم باہر نکلیں گے تو اس جس آرڈر میں ہم نے پش کیا تھا نا اس کے الٹے آرڈر میں ہم پاپ کریں گے جو سب سے آخر میں ہم نے پش کیا تھا اس کو سب سے پہلے پاپ کریں گے کیونکہ وہ اسٹیک کی ٹاپ پر ہوگا اس کے بعد اس کے بعد والے کو اور اس کے بعد پھر اس کے بعد والے کو ٹھیک ہے نا تو یہ پروگرام ہے باقی ابھی اندر الگوریدم میں کیا ہو رہا ہے وہ تو اب آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں اب ہم اس کو ذرا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ ہمارا پروگرام آ گیا ٹھیک ہے نا اور اب ہم اس کو چلاتے ہیں یہ پہلی کال پہ ہم پہنچے اور اب ہم اس میں ٹریس انٹو کرتے ہیں اب اس کال کے اندر جاتے ہیں تو اب یہ دیکھیے کہ جو پہلی کال ہے اس وقت ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی جو رجسٹر کی ویلوز ہیں وہ کیا کیا ہے اس وقت جو ہمارے پاس ویلوز ہیں وہ ہیں اے ایکس میں اس وقت زیرو ہے بی ایکس میں زیرو ون زیرو تھری ہے سی ایکس میں زیرو زیرو زیرو اے ہے اور ایس آئی میں بھی زیرو زیرو زیرو زیرو ہے ٹھیک ہے نا جب ہم اس روٹین سے باہر نکلیں گے تو ان رجسٹر کے اندر ایکزیکٹلی یہی ویلوز ہونی چاہیے یعنی ہم نے پروگرام اس پوائنٹ آف ویو سے لکھا ہے کہ یہی ویلوز ہوں گی ان رجسٹر کے اندر جب ہم اس پروگرام سے باہر نکلیں گے اب پہلی ذرا ایک اٹریشن کرتے ہیں اس میں دیکھیے جیسے کال ہوا ہے کال والا پروسیس تو آپ سمجھ گئے تھے زیرو ون ایٹ تھری کے جو اس کا ریٹرن ایڈریس ہے وہ اس نے اسٹیک کے اوپر رکھا ہوا ہے اس وقت ٹھیک ہے نا اور ایس پی جو ہے ہمارا ایف ایف ایف سی پر ہے ٹھیک ہے اور آئی پی ہمارا زیرو ون فور اے پر ہے ٹھیک ہے پہلا جب ہم پش اے ایکس کرتے ہیں تو اب یہ دیکھیے کہ زیرو زیرو جو کہ ایکس کی ویلو تھی وہ اب ون ایٹی تھری کے اوپر آ گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پش سی ایکس کریں گے ہم نے سی ایکس کیا اب یوں ہے کہ ویلو سی ایکس کی سب سے اوپر ہے اس کے نیچے ایکس کی ویلو ہے اس کے نیچے ریٹرن ایڈریس ہے اس کے بعد ہم پش ایس آئی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب وہی آرڈر آ گیا سب سے اوپر ایس آئی کی ویلو ہے اس کے نیچے سی ایکس کی ویلو ہے اس کے نیچے ایکس کی ویلو ہے اور اس کے نیچے ریٹرن ایڈریس ہے ٹھیک ہے یہ جو پلس سکس کر کے وہ کر رہا ہے جو اگر اگر یہ ویلوز نیچے چلی جائیں تو یہ مت سمجھنا کہ یہ گر گئی ہیں ضائع ہو گئی وہ بس چونکہ صرف یہاں پہ چار ویلوز دکھا رہا ہے اس لیے چار سے زیادہ وہ دکھا نہیں رہا اس وجہ سے جو نیچے کی ویلوز ہیں وہ بھی موجود ہیں ابھی اس کے بعد ہم اس کی ایک اٹریشن کر کے یہ پہلی کال پہ ہم پہنچے یہ کال ہے سویپ کی ٹھیک ہے نا اب جب ہم سویپ کے اندر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس وقت ایکس میں زیرو زیرو تھری سی ہے ٹھیک ہے اب ہم سویپ کے اندر گئے اب جب ہم پش ایکس کریں گے تو یہی زیرو زیرو تھری سی جو ہے وہ چلا جائے گا یہ دیکھیے زیرو زیرو تھری سی جو ہے وہ اس وقت چلا گیا آپ کے اسٹیک کے اوپر ٹھیک ہے نا اور اس سے پہلے اس کے نیچے جو ہے وہ ریٹرن ایڈریس ہے کال کا جو کال ہم نے کی تھی اس کا ریٹرن ایڈریس ہے اس وقت ہم نے اس کو ایگزیکشن کمپلیٹ کی اب ہم پاپ ایکس پر ہیں ویلو ایکس کی تبدیل ہو چکی ہے پہلے ویلو اس کی تھی تھری سی اب ہے اس میں تھری سیون اب ہم اسے پاپ کریں گے تو پرانی ویلو اسٹیک سے اٹھ کے واپس ایکس میں آ جائے گی اور اس کے بعد جب ہم ریٹ کریں گے تو ہم واپس اس کے اندر چلے جائیں گے جو ہماری ببل سارٹ کی روٹین ہے ٹھیک ہے اب پھر وہی اسی کنڈیشن کے اندر ہم آ گئے جو ببل سارٹ کے اندر ہے ببل سارٹ کو ہم پوری طرح سے ایگزیکیوٹ کر کے اس کے جو پاپس ہیں پاپ کی جو آرڈر ہے اس تک ہم پہنچتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے اب یہ پوری ببل سارٹ کی روٹین کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہم جو ہمارے پاپ کی اسٹیٹمنٹس تھیں ہم اس کے اوپر ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے چونکہ ہم نے سب سے آخر میں ایس آئی کو پش کیا تھا اس لیے سب سے پہلے ہم پاپ کریں گے ایس آئی کو جب ہم ایس آئی کو پاپ کریں گے ایس آئی میں ویلو اس وقت جو ہے وہ زیرو زیرو ون ٹو ہے لیکن جب ہم پاپ کریں گے تو پرانی ویلو اس کے اندر آ جائے گی یہ ایس آئی پاپ پہلی پاپ پہ ایس آئی زیرو ہو گیا اس کے بعد سی ایکس میں زیرو زیرو ون ٹو اس وقت ہے حالانکہ جب ہم انٹر ہوئے تھے تو زیرو زیرو زیرو اے تھا ٹھیک ہے نا اب ہم پاپ سی ایکس کریں گے سی ایکس کی ویلو واپس آ گئی اس کے بعد ہم پاپ اے ایکس کریں گے اے ایکس کی ویلو واپس آ گئی اب ہم جب ریٹرن کر کے واپس پہنچے اس جگہ پہ تو اس جگہ پر تمام رجسٹر کی ویلو وہی ہے جو کہ اس کال میں جانے سے پہلے جو ویلو تھی تو اس میں اس کال کے دوران افیکٹولی ہم نے کسی رجسٹر کی ویلو جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا اس کو چینج نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو اور ہم نے ان کو استعمال بھی کر لیا یہ بالکل اسٹینڈرڈ وے ہے جب ہم سب روٹینس کے اندر رجسٹرز کو استعمال کریں ایسے رجسٹر جن کی ویلو اہم ہے ان رجسٹرز کو اس طریقے سے ہم اسٹیک پر ٹیمپرلی سیو کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں اور باہر نکلتے ہوئے اسٹیک سے ان کی کاپی جو ہے اس کو ہم ری لوڈ کر لیتے ہیں یہ اب تم لوگوں نے دیکھا کہ پش اور پاپ کو ہم نے کس طریقے سے رجسٹرس کو سیو کرنے کے لیے استعمال کیا اس کے اندر اسٹیک کا آپریشن کس طریقے سے ہوتا ہے اسٹیک کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب میں یہ چاہتا ہوں اب میں نے سارا کچھ تم لوگوں کو دکھا دیا ہے لیکن ابھی اب میں نے اس کی بہت فارمل جو ڈیفینیشن ہے ٹیکنیکل جو جو نارملی آپ کے مینولز وغیرہ میں لکھی ہوئی ہوگی وہ میں نے ابھی آپ کو نہیں دکھائی تو اب میں آپ کو پش پاپ کال اور ریٹ ٹھیک ہے ان کی میں ٹیکنیکل ڈیفینیشن دکھاتا ہوں جو فارمل ڈیفینیشن ہیں وہ دکھاتا ہوں ان کو ذرا دیکھ لو ان کو سمجھ لو کیونکہ وہ بیسیکلی جو کچھ میں نے اتنی دیر میں بیان کیا ہے وہ ایک دو جملے کے اندر وہ اس کو بالکل کون سائزلی یعنی پریزنٹ کر دے گا ایک تو یہ دوسرے یہ کہ ذرا تم لوگوں کو ٹیکنیکل جو مینول کی زبان ہوتی ہے وہ بھی ذرا سمجھ میں آ جائے گی ذرا اس سے بھی تم لوگوں کا فیملیئرائزیشن جو ہے وہ ہوتا جائے گا تو وہ اچھی بات ہے کیونکہ آگے تم لوگوں نے کافی کچھ پڑھنا ہے اس میں تو اب ہم شروع کرتے ہیں پہلے ہم پش اور پاپ کی ڈیفینیشن کریں گے پھر کال اور ریٹ کی ڈیفینیشن کریں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ تمام جو اس کے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے یہ پش کی ڈیفینیشن ہے فارمل کہ push decrements the stack pointer S P the stack pointer by two یعنی اس میں سے دو مائنس کرتا ہے and then transfers word from the source op to the top of stack now stack pointer ٹھیک ہے یہ فارمل ڈیفینیشن ہے پش کی اس کی مختلف چیزیں جو ہے وہ سامنے لکھی ہوئی ہیں پش کے آپریشن میں کوئی فلیگ جو ہے وہ اس پہ افیکٹ نہیں ہوتا اور جیسے کہ اس میں اس نے تھوڑی سی ڈیفائن بھی کیا ہوا ہے کہ it is often used to place on the stack before calling a procedure more generally it is the basic means of storing temporary data on the stack ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ پاپ کی ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے نا فارملی جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں پاپ کو کہ pop transfer the word at the current top of stack pointed to by S P to the destination operand ٹھیک ہے نا اب اس میں وہ دیکھ لیا ہے کہ پشک میں چونکہ ڈیٹا سورس سے اسٹیک پر جا رہا ہوتا ہے اس لیے وہاں پہ سورس آپرینٹ ہے ٹھیک ہے نا پاپ میں چونکہ اسٹیک سے کسی رجسٹر وغیرہ میں جا رہا ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ ڈیسٹینیشن آپرینٹ ہے ٹھیک ہے نا یعنی ایک میں سورس آپرینٹ ہوتا ہے ایک میں ڈیسٹینیشن آپرینٹ ہوتا ہے to the destination operand and then increment S P by two to point to the new top of stack ٹھیک ہے نا یہی آپریشن ہے جو کہ نے ابھی یہاں پہ انگریزی میں بتایا ہے اس کو ابھی آپ کو ہم نے اینیمیٹ کر کے بھی دکھایا تھا ٹھیک ہے نا اور تمام یعنی میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اس کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی آگے تھوڑی سی ہم نے اس کی تعریف بھی کی ہوئی ہے کہ pop can be use to move temporary variable from the stack to registers اور میموری ٹھیک ہے نا اور ویسے ہی ویسے جیسے کہ ہم نے ٹیمپرری ڈیٹا کو اسٹیک کے اوپر ڈالا تھا پاپ کو ہم ٹیمپرری ڈیٹا اسٹیک سے اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ کال کی ڈیفینیشن ہے یہ ذرا ڈیفینیشن جو ہے تھوڑی سی غور کرنے والی ڈیفینیشن ہے کیونکہ کال میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کی کالز ہوتی ہیں ایک جو جسے ہم کال نیئر کہتے ہیں یا انٹرا سیگمنٹ کال کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جسے ہم کال فار کہتے ہیں جو کہ انٹر سیگمنٹ کال ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ڈیفائن میں یہاں پہ کر دوں گا اس کو پوری طریقے سے یہ آپ کے ذہن میں ایک دفعہ سے یہ گزر جائے گا جب ہم پوری طریقے سے ایکسپلین جب کریں گے جب ہم انٹر سیگمنٹ کال کو استعمال کریں گے ابھی تک جو کال کی فارم ہم لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں نا وہ انٹرا سیگمنٹ ڈائریکٹ کال کی فارم ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر بیسیکلی جیسے میں نے بتایا کہ دو تو یہ قسمیں ہوتی ہیں انٹر سیگمنٹ اور انٹرا سیگمنٹ اس کے علاوہ بھی کال یعنی دونوں کالز جو ہے نا ایک انٹرا سیگمنٹ ڈائریکٹ کال ہوتی ہے اور ایک انٹرا سیگمنٹ انڈائریکٹ کال ہوتی ہے اسی طرح انٹر سیگمنٹ ڈائریکٹ کال ہوتی ہے اور اسی طرح انٹر سیگمنٹ انڈائریکٹ کال ہوتی ہے جو انڈائریکٹ فارمز ہیں نا وہ میں ابھی ایکسپلین نہیں کروں گا آپ لوگوں کو وہ جس وقت کے اس کا ٹائم آئے گا جب آپ لوگوں کی سمجھ جو ہے وہ اس حد تک چلی جائے گی کہ آپ اس کو اس کے پروسیس کو سمجھ سکیں پھر میں اس کو جو ہے ایکسپلین کروں گا میں اس لیے آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ جب آپ ریفرنس دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی فی الحال آپ اس کے پروسیس کو جو ڈائریکٹ کال کا پروسیس ہے اس پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے نا تو جو جیسے میں آپ کو فارمل ڈیفینیشن بتا رہا تھا کہ call activates an out of line procedure saving information on the stack to permit a ret return instruction in the procedure to transfer control back to the instruction following the call ٹھیک ہے اس کو میں نے ویسے تو پڑھ دیا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ذرا غور سے گھر جا کر کے پڑھیے گا ٹھیک ہے یا اطمینان سے بیٹھ کے پڑھیے گا اور یاد کیجیے گا وہ پروسیسز جو ابھی آپ نے دیکھے ہیں اپنے سامنے ہوتے ہوئے تو پھر آپ کو اس کی ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گی کہ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے اس کے کیا مطلب ہے یہ جو فارمل ڈیفینیشن ہوتی ہیں ہم ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور میں تو عموماً اپنے اسٹوڈینٹس کو کہا کرتا ہوں کہ ان کو ویسے تو کہتے ہیں نا کہ وربا ٹم پڑھو ٹھیک ہے نا یعنی ورڈ بائی ورڈ پڑھو میں کہتا ہوں کہ فارمل ڈیفینیشن لیٹرا ٹم پڑھو یعنی لیٹر بائی لیٹر پڑھو ایک ایک لیٹر ہجے کر کے پڑھو کیونکہ اس میں کوئی لیٹر بھی زائد نہیں ہے یہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ بہت ٹیکنیکل اور بہت لکھی ہوئی تو یہ جو ہے اب اب نیچے یہ بتا رہا ہے کہ انٹرا سیگمنٹ ڈائریکٹ کال کا پروسیس کیا ہوتا ہے انٹرا سیگمنٹ ڈائریکٹ کال اگر کر رہے ہیں تو S P is decrement by two and I P is pushed on to the stack ٹھیک ہے نا the target procedure's relative displacement from the call instruction is then added to the instruction pointer اب یہ کیا چیز ہے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو جمپ شارٹ بتائی تھی نا تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ریلیٹو ڈسپلیسمنٹ استعمال ہوتی ہے یعنی سائنڈ نمبر ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اگر پیچھے کی طرف کال جا رہی ہے تو نیگیٹو نمبر ایڈ ہو جائے گا اور اگر آگے کی طرف کال جا رہی ہے تو پوزیٹو نمبر ایڈ ہو جائے گا یہ وہ پروسیس ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ ذرا اگر اس کو ابھی کنفیوژن ہو تو جو میں نے جمپ کے زمن میں آپ کو جو چیزیں بتائی تھیں ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی آپ کو اس کے بعد آ جاتا ہے انٹر سیگمنٹ ڈائریکٹ کال میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹر سیگمنٹ میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ انٹر سیگمنٹ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ میں ہمیں جانا اس کے اندر جیسے میں نے بتایا تھا شروع میں کہ اس کے اندر چونکہ ہم ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ میں جا رہے ہیں اس لیے سی ایس بھی تبدیل ہوگا اور آئی پی بھی تبدیل ہوگا دونوں چیزیں تبدیل ہو جائیں گی جب دونوں چیزیں تبدیل ہوں گی تو واپس آنے کے لیے دونوں ریسٹور کرنی پڑیں گی ہمیں یہی اس کا پروسیس ہے جو یہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے یہ ذرا زیادہ کلیئر ہوگا جب ہم اسے استعمال کریں گے لیکن فی الحال آپ اس کو سمجھ لیجئے ایک بات جنرل جیسے میں نے بتائی ہے کہ چونکہ سی ایس اور آئی پی دونوں تبدیل ہو رہے ہیں اس لیے دونوں پش ہوں گے اس میں آرڈر کیا ہوگا S P is decremented by two and C S is pushed on to this then C S is replaced by the segment word یعنی جو کال کے اندر جو سیگمنٹ دیا ہوا ہے وہ سی ایس میں چلا جائے گا C S is replaced by the segment word contained in the instruction یہ اس کا مطلب ہے کہ انسٹرکشن کے اندر جو ٹارگیٹ سیگمنٹ میں نے دیا ہے وہ ٹارگیٹ سیگمنٹ سی ایس میں چلا جائے گا یہ ایک اسٹیپ ہوا دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ S P is again decremented by two and I P is pushed on to the stack یعنی پہلے سی ایس پش ہوگا اسٹیک پر پھر آئی پی پش ہوگا اسٹیک پر ٹھیک ہے نا and then I P is replaced by the offset word in the instruction یعنی جو نئے سیگمنٹ کے اندر جو جس پروسیجر پہ ہم جا رہے ہیں اس کا جو آف سیٹ ہوگا نا آئی پی جو ہے وہ اس کے اندر اس اس کا کی وہ ویلیو جو ہے وہ چلی جائے گی ریٹ جو ہے یہ اب ریٹ کی ڈیفینیشن ہے ریٹ جو ہے transfer control from a procedure back to the instruction following the call that activated the procedure ٹھیک ہے نا یہ اس کی فارمل ڈیفینیشن ہے ret pops the word at the top of the stack pointed to by register SP into the instruction pointer and increments SP by 2 ٹھیک ہے نا جو پروسیس ہے اس کا وہ یہ ہے جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے نا ret pops the word at the top of the stack point register S P the instruction pointer and increment S P by two اس میں بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ بول دیا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ٹھیک ہے نا جو آپ نے جو ہوتے ہوئے دیکھا اسے یاد کیجئے تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ ہے اس کا آپریشن اور یہ ریگارڈ لیس آف دی کال کال ہوگا ٹھیک ہے نا اس اس میں ضروری نہیں کہ آپ نے پیچھے کی ہوئی ہو لیکن چونکہ ہم پیئر کے طور پہ کو استعمال کرتے ہیں اس لیے ڈیفینیشن میں یہ چیز آ گئی ہے کہ کال کے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے وہ بھی ڈیفینیشن کے اندر ریفلیکٹ کیا گیا ٹھیک ہے نا بالکل ایک تو یہ ریٹ ہے یہ ریٹ ہے نیئر پروسیجر سے ایک دوسری ریٹ ہوتی ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ کال فار ہوتی ہے کال نیئر ہوتی ہے اسی طرح رٹ نیئر ہوتی ہے رٹ فار ہوتی ہے رٹ فار کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے وہ ابھی اگر آپ کال فار فار آپ نے دیکھا ہے تو ریٹ فار کی ڈیفینیشن بہت کلیئر ہو گئی ہوگی ریٹ فار جب ہم ایگزیکیوٹ کریں گے تو وہ جو ٹاپ آف اسٹیک کے اوپر جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو وہ پاپ کرے گا آئی پی کے اندر پھر اسٹیک پوائنٹر میں دو ایڈ کرے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو اسٹیک پوائنٹر بنا ہے اس پہ جو ورڈ پڑا ہوا ہے اس کو یہ پاپ کرے گا سی ایس کے اندر یعنی افیکٹولی وہ اس جگہ پہ واپس چلا جائے گا جو اسٹیک کے اوپر جو دو ورڈ پڑے ہوئے تھے ان میں سے پہلے کو آئی پی کنسیڈر کرے گا دوسرے کو سی ایس کنسیڈر کرے گا اور اس جگہ پہ واپس چلا جائے گا یہ ریٹ فار کی فارمل ڈیفینیشن ہے تو آج آپ لوگوں نے بہت تفصیل کے ساتھ جو اسٹیک آپریشن ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہے کال دیکھا ہے ریٹ دیکھا ہے تفصیل کے ساتھ پش دیکھا ہے پاپ دیکھا ہے کچھ چیزیں ابھی ہم بیچ میں چھوڑ گئے ہیں جو کہ میرے خیال میں ابھی شاید ایکسپلین کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کو جیسے جیسے وقت آئے گا ہم ایکسپلین کرتے جائیں گے باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اور السلام علیکم